جنابی عبد المطلب بن ربیہ بن حارث بن عبد المطلب نے بیان کیا کہ اس کے والد ربیہ بن حارث اور عباس بن عبد المطلب نے عبد المطلب بن ربیہ یعنی مجھ سے اور فضل بن عباس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر درخواست کرو کہ اے اللہ کے رسول ہم اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں بھرپور جوان ہیں اور ہم شادیاں کرنا چاہتے ہیں اور آپ اے اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر حسن سلوک اور سب سے عمدہ رحمی کرنے والے ہیں ہمارے والدین کے پاس ہمارے حق مہر کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ اے اللہ کے رسول ہمیں صدقات کا عامل بنا دیجیے ہم وہی کریں گے جو دوسرے عامل کرتے ہیں اور ہمیں ہمارا حق کی خدمت جو ہوگا مل جائے گا عبد المطلب نے کہا ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ آ گئے تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کو صدقے پر عامل نہیں بنائیں گے تو ربیہ نے ان سے کہا یہ تمہاری بات ہے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی مل گئی ہے ہمیں تو اس پر تم سے کوئی حسد نہیں ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر بجھائی اور اس پر لیٹ گئے اور کہنے لگے میں ابو الحسن ہوں اور معاملہ فہم بھی جیسے کہ بڑا اونٹ ہوتا ہے اللہ کی قسم میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ تمہارے صاحبزادے جواب لے کر نہیں آ جاتے جس مقصد کے لیے آپ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے عبد المطلب کہتے ہیں چنانچہ میں اور فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی طرف گئے ہم نے دیکھا کہ زہر کا وقت ہو چکا ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھی پھر جلدی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے کے پاس آ گئے آپ اس دن حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں تھے ہم دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے میرے اور فضل کے کان پکڑ لیے اور فرمایا نکالو جو تمہارے جی میں ہے پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور ہمیں اندر آنے کی اجازت دی تو ہم اندر چلے گئے اور ہم تھوڑی دیر تک بات کرنے کو ایک دوسرے پر ٹالتے رہے میں کہتا کہ تم بات کرو وہ کہتا کہ تم کرو بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بات کی یا فضل نے عبداللہ بن حارث کو شک ہے اور ہمارے باپوں نے جو کہا تھا ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑی کے لیے خاموش ہو گئے آپ نے اپنی نظر چھت کی طرف اٹھائی ہوئی تھی حتیٰ کہ بہت وقت گزر گیا اور آپ ہمیں کوئی جواب نہیں دے رہے تھے حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے سے ہمیں اشارہ کیا یعنی جلدی مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہی بارے میں فکر کر رہے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا اور فرمایا یہ صدقہ تو لوگوں کا میل کچیل ہے اور یہ محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے نوفل بن حارث کو میرے پاس بلا لاؤ چنانچہ انہیں بلایا گیا آپ نے ان سے کہا نوفل عبد المطلب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو چنانچہ نوفل نے میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمیہ بن جس کو بلا لاؤ وہ بنو زبید میں سے تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خموس کا نگران بنایا ہوا تھا آپ نے ان سے کہا محمیہ فضل سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو چنانچہ انہوں نے بھی کر دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اٹھو اور انہیں خمس میں سے اتنا اتنا حق مہر ادا کر دو زہری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث نے مجھے اس کی مقدار بیان نہیں کی تھی سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچاسی